محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا سامعین کرام اسلام کی جو پانچ اہم ترین بنیادیں ہیں جس پر مذہب اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے اور یہ وہ اہم ترین ستون ہیں اور بنیادیں ہیں ان میں سے ایک اگر کمزور ہو جائے تو اس کا ایمان اور اسلام اور اس کے جو اعمال ہیں سب اکارت ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں کوئی بھی عمارت ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا فاؤنڈیشن ہوتا ہے بنیاد ہوتی ہے اور اس ستون ہوتے ہیں جس پر وہ عمارت قائم ہوتی ہے اسلام کی بنیاد انہی پانچ چیزوں پر ہے کلیم طیبہ نماز روزہ زکوٰۃ حج بیت اللہ یہ اگر ان میں فرق آنے لگے عقیدہ خراب ہو نماز میں فرق ہو اور روزے کی ادائیگی درست نہ ہو حج بیت اللہ فرض ہونے کے باوجود تاہی کریں اصل اسلام کی عمارت میں فرق آ جائے گا یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بنی الاسلام اعلی خمس کہ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے الحمد رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا طبقہ جو صاحب نصاب ہے صاحب حیثیت ہے رمضان المبارک میں اپنی اپنی تاریخ کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ کے اس اہم فریضے کی ادائیگی کرتا ہے ایک بات واضح ہو جائے جیسے روزے کا تعلق رمضان المبارک سے ہے تراوی کا تعلق رمضان المبارک سے ہے اور قرآن کے نزول کا تعلق رمضان المبارک سے ہے ایسا ہرگز نہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کیا جانے والا فریضہ ہے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے زکوٰۃ کے جو شرائط ہیں اور زکوٰۃ کے جو رولس ہیں ضوابط ہیں اس میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ زکات کو رمضان مبارک میں ادا کیا جائے اس کی جو من جملہ شرائط ہیں جس کو فقہ کی زبان میں حولان حول کہتے ہیں یعنی چھ سو ساڑھے گیارہ یا یوں سمجھیے چھ سو بارہ گرام چاندی کی مالیت کی قیمت جو آج کل چاندی ذرا قیمتی ہے بیس ہزار روپے تقریباً ہے بیس ہزار روپے اگر آج کسی کے پاس ہیں یا بیس ہزار روپے کا سونا چاندی ہے یا بیس ہزار روپے کے مال تجارت ہیں اور قرض نکال کر اگر اس کے اوپر قرض ہے دس ہزار روپے تو دس ہزار روپے بچے اور دس ہزار روپے کے اندر چھ سو بارہ گرام چاندی نہیں آتی یا ایک قرض ہے ہی نہیں لیکن بیس ہزار روپے تک سونا چاندی مال تجارت اور کیش یہ ذہن کے اندر رکھیں ان چار چیزوں کو جوڑ کر بھی بیس ہزار روپے تک قیمت نہیں پہنچ رہی ہے اس پر زکات نہیں اور پہنچ رہی ہے لیکن قرض زیادہ ہے تیس ہزار روپے قرض ہے چالیس ہزار روپے قرض ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرض کے اندر یہ رقم وضع ہو جائے گی کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ کیش ہے کچھ مال تجارت ہے سب کو ملا کر پچیس تیس ہزار روپے لیکن پچاس ہزار روپے کا مقروض ہے وہ کسی کو دس ہزار کسی کو پانچ ہزار اور ایڈوانس اس کا باقی ہے لائٹ کی بل اس کی باقی وہ بھی قرض ہے پانی کی بل باقی ہے وہ بھی قرض ہے اب اس کو نکالا گیا بیس ہزار کے اندر ہو گیا تو یہ صاحب نصاب نہیں جو صاحب نصاب ہے اسے فوراً زکات نہیں وہ ربیع الاول کے مہینے میں صاحب نصاب ہوا صاحب نصاب چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت کی مالیت کا وہ مالک ہوا بیس ہزار روپے ہم نے حساب لگایا بیس ہزار روپے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالی نے اس کے تمام قرض چکا دیے کچھ سونا کچھ چاندی کچھ مال تجارت سب ملا کر بیس بائیس ہزار روپے تک پہنچ گیا اس کے لیے ایک سال گزرنا ضروری ہے ایسا نہیں کہ اب ربیع الاول میں بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار کا مالک ہوا تو اسی وقت وہ زکات دینے لگا اب اگلے ربیع الاول کو اس پر زکات نکالنا فرض ہے خدا نہ کرے اس ربیع الاول کے مہینے میں وہ صاحب نصاب ہوا بیس ہزار روپے کا مالک ہوا اس کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ آیا اور جمادی الاول کا مہینہ آیا جمادی الاقرا کا مہینہ آیا پھر بیچ میں حالات ایسے ہوئے کہ یہ بیس ہزار روپے جو کیپٹل ہیں زکات کی شرط کے لیے اس میں سے بھی کم ہو گئے اب پھر اس پر سے زکات ختم ہو گئی اب جب پھر دوبارہ رجب کے مہینے میں شابان کے مہینے میں کب یہ بیس ہزار روپے کا مالک ہوگا اس وقت سے ایک سال شمار ہوگا اس لیے کہ پہلی مرتبہ اب یہ صاحب نصاب ہونے جا رہا ہے تو لہذا جب پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوگا اس وقت سے لے کر اگلے رجب میں ہوا تو اگلے رجب میں شابان میں ہوا اگلے شابان میں تو رمضان المبارک کا زکات سے کوئی سمبند نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے صاحب نصاب صاحب سروت اس لیے رمضان المبارک میں زکات نکالتے ہیں کہ وہ حدیث جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے استقبال کے طور پر آپ نے بیان فرمائی اس حدیث کے اندر آقا نے فرمایا یا یوناس قد ازلکم شہر عظیم اے لوگوں تم پر بہت بابرکت مہنا عظمت والا مہینہ اور برکت والا مہینہ سایہ پیگن ہونے والا ہے آنے والا ہے اور فرمایا اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اگر تم اس میں ایک نفل کام کرو گے تو گیارہ مہینوں میں جو فرض کا ثواب ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ مرحمت فرمائیں گے اور ایک فرض کام کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ گیارہ مہینوں کے اندر جو فرض کا ثواب دیتے ہیں اس سے ستر گنا اللہ تبارک تعالیٰ ثواب مرحمت فرمائیں گے تو اس لیے زی حیثیت لوگ اپنی زکوٰۃ کا نصاب اور حساب و کتاب رمضان المبارک میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ جو فریضہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ستر گنا ثواب رمضان المبارک میں ہمیں مرحمت فرمائیں لیکن یاد رکھے کہ رمضان الم جس کی زکات آگے فرض ہونے والی ہے یعنی شوال کے مہینے میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا تو اسے شوال کے مہینے میں نکالنا چاہیے تھا یا زیر حجا حج کے جو ایام ہیں ان دنوں میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر اس کو نکالنا چاہیے تھا تو زکات کا قانون یہ ہے کہ زکات نکالنے کا جو دن اور جو تاریخ آپ نے مقرر کر رکھی ہے آپ جس دن صاحب نصاب ہوئے ذیل حجہ کی پانچ تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے تو اب آپ کا راؤنڈ کب ختم ہو رہا ہے ذیل حجا کی پانچ تاریخ کو ذیل حجا کی پانچ تاریخ کو وہ دن ہے کہ آپ اس دن زکات کی کا فریضہ ادا کریں گے اب قانون یہ ہے کہ اس دن جو مال ہوگا اور جو حساب و کتاب ہوگا جتنا سونا جتنا چاندی اور جتنا مال تجارت اور جتنا کیش اس دن آپ اس حساب سے دیں گے اگر چار ضی الحجہ کو میری تاریخ فرض کیجئے کہ پانچ ذیل الحجہ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے چار ذیل حجا کو ایک لاکھ روپے کہیں سے آ گئے ایک لاکھ روپے پر الگ سے سال گزارنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ صاحب نصاب پہلے ہی سے ہو پانی بہ رہا ہے اتار کہیں ہے چڑھاؤ کہیں ہے کہیں تیز چل رہا ہے کہیں آہستہ چل رہا ہے یہ تو پانی کے بہاؤ میں ہوتا ہے مال کے آنے میں اور مال کے جانے کے اندر اونچنی ہوتی رہتی ہے پانچ ذیل حجا کو پانچ تاریخ کو ہمارے پاس کتنا مال ہے اتنے مال کی زکات ہمیں دینا ہے تو رمضان میں اگر کسی نے زکات نکالی اگر ایک لاکھ روپے کی زکات نکالی پانچ ذی حجا اس کی تاریخ ہے اگر پانچ ذی حجا کو ستر پر پانچ ہزار روپے اس کے پاس تھے تو گویا اس نے پچیس ہزار روپے کی زائد زکات نکالی وہ نقلی صدقہ ہو جائے گا سمجھ گئے ایک لاکھ کی زکات رمضان میں اس نے نکالی اور پانچ ذیل حجا اس کی تاریخ تھی مال کم ہو گیا تو جتنے مال کی زکات نکلنی تھی وہ فریضہ ہو گیا اور جو زائد نکالا وہ نقلی صدقہ ہو گیا ولو بالفرض فرض اگر ایک لاکھ کے دو لاکھ ہو گئے اور رمضان المبارک میں ایک لاکھ کی زکات نکالی تھی اور پانچ ذیل حجا کو اللہ نے اسے نواز دیا دو لاکھ ہو گئے تو پھر ایک لاکھ کی الگ سے زکات پامزل حجا کو حساب کر کر نکالنی پڑے گی یہ اہم بات ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے رمضان میں زکات نکال رہے ہیں زکات نکال رہے ہیں وہ نکالا یہ نکالا سب نکال رہے ہیں لیکن یہ مالک کب بنا اس کا راؤنڈ اس کی سرکل کب ختم ہوتی ہے حولان حول کب ہوتا ہے بھائی اگر جمعہ کی رکعت دو رکعت ہے تو اسے میں ایک بڑھوں کہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی اور اس کے اندر میں کمی بیشی کروں اللہ برداشت کریں گے ہرگز نہیں کریں گے جیسے رکاتوں کی تعداد ہے قرآن کے پاروں کی تعداد ہے قرآن کی آیتوں کی تعداد ہے روزوں کی تعداد ہے طواف کے چکر کی تعداد ہے صفا مروا کے چکر کی تعداد ہے اسی طرح زکوٰۃ کا بالکل سو فیصد حساب کرنا ضروری موٹا موٹا حساب نہیں ہاں جس چیز کا حساب نہیں ہو سکتا ایک آدمی گیہوں کا بیپاری ہے اور ہول سیل بیپاری ہے گوڈان کے اندر ٹنا کا مال رکھا ہوا ہے اور اسے خود پتا نہیں کہ کتنے کروڑ کا مال ہے یا کتنے لاکھ کا مال ہے اور ویالیو کیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تاجروں کو بلا کر مشورہ کرے کہ یہ میرا گوڈان ہے یہ ساٹھ بھی سو ہے یہ سو بھی دو سو ہے اور اس کے اندر تقریباً اتنے موٹے ہیں اور اتنے کلو اناج اور غلہ رکھا ہوا ہے اور مکس ہے کہیں دال ہے کہیں گہوں ہے اور کہیں چاول ہے اب مشورہ کرے جو میکزیمم کی رائے نکلتی ہے ایک رائے دو کروڑ کی نکلتی ہے ایک رائے ڈھائی کروڑ کی نکلتی ہے ایک رائے پانچ کروڑ کی جو رائے سب سے زیادہ کی ہے اس رائے پر وہ محتاط احتیاطی طور پر اس پر عمل کرے بہرحال رمضان المبارک کے اندر لوگ جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کرے کہ رمضان اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی سمبند نہیں ہاں اگر سمبند ہے کلام پاک کے ننانوے فیصد جگہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا فوراً زکوٰۃ کا فریضہ اللہ تبارک تعالیٰ نے متصل بیان کیا عقیم الصلاح و آت الزکا نماز قائم کرو اور زکات دو اللہ تبا الصلاح و یوتون الزکا نوت پر نو فیصد جگہ جہاں نماز کا تذکرہ نماز کو قائم کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے لیکن رمضان سے ہم نے جو جوڑ لیا ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ بھئی زکات رمضان میں ادا کی جائے گی غیر رمضان کے اندر اگر کوئی سفیر آتا ہے اور زکوٰۃ کا محصل آتا ہے اور زکوٰۃ لینے والا آتا ہے اجی جاؤ جی رمضان میں آؤ یہ جیسے روزوں کو ہم نے سمجھ لیا یہ رمضان کا عمل ہے اور ہم نے تراوی کو سمجھ لیا یہ رمضان کا عمل ہے اعتکاف کو سمجھ لیا یہ غلط فہمی دور کریں اور بالکل حساب کریں اور دوسری غلط فہمی یہ ہے بڑے بڑے زکات خور ہماری امت کے اندر ہیں زکات خور سمجھتے ہیں ایک تو یہ کہ خود ان پر زکات فرض ہے زکات کب فرض ہے میرے پاس کچھ سونا ہے انگوٹھی ہے چاندی کی اور کچھ گولڈ ہے اور اتر کا کاروبار کرتا ہوں کرچف کا کاروبار کرتا ہوں ٹوپیوں کا کاروبار کرتا ہوں کی کچھ قیمت ہے یعنی پورا ملا کر ایک دو ہزار پانچ ہزار کا سرمایہ انگوٹھی ہے اس کی کچھ قیمت ہے بینک میں ہے اس کی کچھ قیمت ہے شیئرس لے رکھا ہوں اس کی کچھ قیمت ہے اور کوئی دکاندار ہے اس کو میں نے پیسہ دے رکھا ہے اور کہا ہے کہ تم اس میں سے مجھے نفع دیتے رہنا وہ کیپٹل ہے یہ تمام چیزیں ملائیں اور اس پر کوئی قرض لیتا نہیں بندہ بیکار کا شوق نہیں کرتا یہ تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار تک قیمت پہنچ رہی ہے تو خود اس پر زکات فرض ہے ایک سال کے گزرنے کے بعد زکات بیس ہزار روپے کے اوپر کاٹا جائے فرض ہو جاتا ہے اب اندازہ لگائیں ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں قرض کو چھوڑ کر کیا ان کے بیوی کے پاس اور ان کے پاس اگر ان تمام چیزوں کو ملایا جائے تو کیا بیس ہزار نہیں نکلتے کیا ایک معمولی لچھا یہ بیوی کے گلے میں نہیں ڈال کا ہے یہ چھوٹا سا کان کی بالیاں یا ناک کا تارا پیر کے اندر چاندی کی پٹی آپ لگاؤ قیمت یہ جو ہے فریج ہے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے زکوٰۃ جو فرض ہوتا ہے وہ سونا چاندی مال تجارت اور کیش یہ نہ سمجھو حضرت رمضان رمضان میں یہ عنوان دہراتے ہیں اسلام کی پانچ اہم ترین بنیادوں میں یہ بنیاد ہے اور مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ ہے جس پر زکات فرض ہے اور وہ زکات ہو ہے لوگوں سے زکات لیتا ہے مانگ مانگ کر زکات لیتا ہے بیوہ ہونا زکات لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے یتیم ہونا زکات لینے کی کوئی دلیل نہیں یتیم ہوگا باپ کا دنیا کا مال ہوگا بیوہ ہوگی قیمتی مال ہوگا قیمتی سرمایہ ہوگا اور اکاؤنٹ ہوگا اور ہزاروں روپے اس کے اندر ہوں گے لوگ کہتے ہیں بیواؤں کو زکات دو یتیموں کو زکات دو مدرسوں کو زکات دو جن مدرسوں کے اندر ہاسٹل نہیں قیام و تام نہیں ان مدرسوں کو زکات نہیں دی جا سکتی ہاں اس مدرسے کے اندر اس مکتب کے اندر غریب بچے پڑھتے ہیں اور ان بچوں کی کفالت مدرسہ کرتا ہے یونیفارم سلواتا ہے راشن دیتا ہے اور ان کو وظیفہ دیتا ہے ان کی مالی امداد کرتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن عام قانون یہ کہ مکاتب کو کہ جن کے اندر قیام تام نہیں ہاسٹل نہیں زکات ان کو نہیں دی جا سکتی مسجد کو نہیں دی جا سکتی زکات مسجد کو زکات دینا جائز نہیں ہے اور ایسے بیت المال جن بیت المالوں کے ذمہ دار داڑھی منڈے ہیں دین کی البیتا معلوم نہیں زکات کا لینے کا طریقہ زکوٰۃ کا مصرف معلوم نہیں کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی چاہیے یا ایسے دینی ادارے جن اداروں کے ذمہ دار داڑھی منڈا ہونا اس بات کی علامت ہے یہ خدا کا کھلا ہوا باغی ہے یہ خدا کا کھلا ہوا دشمن ہے جس کے چہرے میں خدا کی دشمنی دکھتی ہو نبی کی عداوت دکھتی ہو یہ زکات لے کر غریبوں کو دے گا یہ تو بیوی کا پیٹ پالے گا یہ تو اپنا گھر تعمیر کرے گا تو جن مداری سے عربیہ کے ذمہ دار غیر متشرع ہو متقی نہ ہو پرہزگار نہ ہو ہاسٹل بھی ہو ایسے مدرسوں کو زکات دینا جائز نہیں زکوٰۃ دین کا اہم ترین فریضہ ہے نماز فرض ہے نہیں ککس میں کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھنے کی جگہ ہے گھوڑا بننے کی جگہ نماز پڑھتا ہے قبرستان کی جگہ نماز پڑھتا ہے نماز کے لیے غسل صحیح نماز کے لیے وضو صحیح نماز کے لیے جسم کے کپڑے صحیح شرائط ہے نہیں نماز کے کہ نماز کے لیے پانی صحیح ہونا چاہیے گندے پانی سے غسل کیا غسل نہیں ہوا گندے پانی سے وضو کیا وضو نہیں ہوا تمام شرائط میں پار ہو گیا اس کا غسل صحیح ہو گیا اس کا وضو صحیح ہو گیا اس کا بدن پاک ہو گیا اب تمام چیزیں پاک کپڑے پاک تو کپڑے بھی پاک ہو گئے لیکن گندی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے پیشاب کی جگہ جہاں بچے نے پیشاب کیا بیت الخلا میں نماز پڑھ رہا ہے ہم تو نماز ہوگی اس کی اور اگر کوئی کہے صاحب میں نے غسل اچھے پانی سے کیا وضو اچھے پانی سے کیا حلال کے کپڑے ہیں اور پاک کپڑے ہیں میاں سب کچھ صحیح ہے لیکن جو جگہ تم نماز پڑھ رہے ہو یہ جگہ نماز پڑھنے کی لائق نہیں تمہارا مال بھی صحیح تم زکات دے رہے ہو وہ بھی صحیح اور زکات جتنا دے رہے ہو یہ بھی صحیح لیکن جس جگہ دے رہے ہو یہ جگہ تم دیکھ رہے ہو یہ اٹھایا چاول کا موٹا کسی کو دے دیا اور اکاؤنٹ کر لیا زکات کے اندر جو ہے پانچ سو روپئے لیس ہو گئے ڈیڑھ ہزار کیسے لیس ہو گئے وہ مستحق ہے آپ پیشاب کی جگہ پر نماز پڑھیں گے کیسے ادا ہو جائے گی آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کر نماز پڑھیں گے کیسے ادا ہو جائے گی شرط نہیں ہے نماز کے پڑھنے کے ساتھ نماز جس جگہ پر پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ اور وہ کیفیت صحیح ہو اس لیے اہم چیز یہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے غریبی بتا بھائی کلی کا کام کرتا ہوں بھائی میں گاڑی چلاتا ہوں میں آٹو ڈرائیور میں ٹیمپو ڈرائیور میں ٹیکسی ڈرائیور میں کسی کارخانے کے اندر ہیلپر مال اگر بیس ہزار سے زائد ہے اس کو زکات نہیں دی جا سکتی قرض ہے ہاں ایک لاکھ کا مال ہے لیکن قرض اسے ڈیڑھ لاکھ کا ہے اگر وہ بتاتا ہے اس لیے بہتر یہ ایسے حرام خور زکات کو لینے والا حرام خور ہے ارے چور اچھا ہے یہ ٹیم پر ڈاکہ ڈالتا ہے چور اچھا ہے مالدار کی تجوری پر ڈاکہ ڈالتا ہے چور اچھا ہے بدماش اچھا ہے مالداروں کو لوٹتا ہے خزانہ لوٹتا ہے اور دفینہ لوٹتا ہے یہ کمینہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مسلمانوں پر عائد وہ فریضہ جو زکاة کے نام سے جانا جاتا ہے اور اہم ترین فریضہ جو اسلام کے بنیادوں میں سے ہے روزہ خور یہ روزہ نہیں ہے افطاری کے دسترخوان میں آ کر بیٹھ کر کھا لیتا ہے چلو یہ سوچ کر کھا لیتا ہے یا اللہ مجھے کھانسی کی بیماری دمے کی بیماری شوگر کی بیماری ٹی بی کی بیماری مالا ان کے ساتھ اس لیے کھجور کھا رہا ہوں ان کے صدقے میں میرا گنا معاف ہو جائے میری دعا ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے لیکن زکات خور یہ حرام خور سے بدتر ہے یہ چور سے بدتر ہے یہ ڈاکو سے بدتر ہے وہ روزہ خور افطاری کے دسترخوان پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ کھلا ہوا دسترخوان ہے کوئی چوری نہیں ٹھیک ہے اس کا عذر ہے مجبوری ہے لیکن یہ دو کام غلط کرتا ہے ایک زکات دینے والے کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کی زکات کے مال میں غریبوں کا حق تھا اب مجھے پچیس ہزار روپے زکات نکالنے ہیں یہ پچیس ہزار روپے کے مستحق کون غربا کون جو زکات کے مستحق ہیں اگر ہم نے غیر مستحق کو دے دیا اس کرسی پر بیٹھ کر کون جمعہ کا بیان دے گا خطیب صاحب دیں گے اگر آپ آ کر بیٹھ جائیں گے متولی صاحب آ کر بیٹھ جائیں گے داڑھی مڈا کر بیٹھ جائے گا تو دو غلطیاں ہوں گی ایک وہ غلط بیانی سے کام لے گا اور دوسرے میرا حق مارے گا قطیب کا حق مارے گا زکات خور زکات دینے والے کی عبادت کو خراب کر رہا ہے اور دوسرے جسے اس کو زکات دینا چاہیے تھا اس کا مال مار رہا ہے اس کی جیب میں ڈاکہ ڈال رہا ہے یہ ملون یہ حرام خور یہ زکات خور اگر زکات نہ لیتا یہ تلاش کر کر زکات کے مستحق تک مانے زکات کو پہنچا تھا ایک غریب کے چلے کو بجا رہا ہے اور دوسرے زکات دینے والے کی عبادت کو یہ خراب کر رہا ہے تو زکات دینا بڑا کام نہیں ہے زکات سوچ کر سمجھ کر شرائط کے ساتھ اصول کے ساتھ علماء کی رائے مشورے سے زکات دی جائے اور زکات فرض جس پر ہے یعنی بیس ہزار روپے سے اوپر کی چیزیں اوپر کی چیزوں سے مراد جیسے فریج ہے قالین ہے کتابیں ہیں برتن ہیں یا الماری ہے یا ٹی وی ہے ان کو نہیں شمار کیا اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا بڑا کرم ہے میرے پاس لاکھوں کروڑوں کی زمین ہے ایکڑوں کی زمین ہے اور اپنے لیے ہے میں دنیا کا کتا میں دنیا کا پجاری میں دنیا کا حریص میں شیطان کی نسل سے پیدا ہوا میں مر کر نہیں جانے والا یکر پر یکر باغ یکر پر یکر زمین بلڈنگوں پر بلڈنگ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان زمینوں پر زکات کو فرض نہیں کیا اگر یہ زمین مال تجارت کے لیے ہے یعنی میں اسٹیٹ ایجنسی چلاتا ہوں میں بروکر ہوں زمینوں کا میں دلال ہوں میں زمین خرید کر اونچے دام میں جب رائٹ ہے ہوگا قیمت بلند ہوگی میں زمین فروخت کروں گا تو اب مجھے اس زمین کی زکات دینی ہے اپنے استعمال کے میں نے پورے محلہ کو خرید لیا پورے مکانات کو لے لیا پورے شہر کو لے لیا اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں جیسے اتحیات یاد رکھتے ہیں درود یاد رکھتے ہیں ما زکات مال میں یعنی کیش میں سننے میں چاندی میں اور مال تجارت میں ہم شہریوں کے لیے یہ چار باتیں تزمی ہے فاطمی کی طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی طرح یہ لکھ کر رکھ لیں اور مضبوطی سے اسے گلے میں باندھ لیں اب یہ اصول یاد آ گیا کہ سننا چاندی مال تجارت اور کیش اب اگر کوئی پوچھے کہ میرے پاس لیت کی مشین ہے اس پر زکات تو یہ چار چیزیں فٹ ہوتی لیت کی مشین پر وہ سننا ہے وہ چاندی ہے وہ مال تجارت ہے یعنی اس سے کام تو کرتا ہے لیکن بیچ نہیں رہا ہے مشین وہ اور وہ کیش ہے نہیں ہے تو اس پر زکات نہیں ہے ایک بلڈنگ ہے کرایہ آتا ہے کیا بلڈنگ پر زکات ہے بلڈنگ سننا ہے بلڈنگ چاندی ہے بلڈنگ مال تجارت ہے یا بلڈنگ کیش ہے نہیں اس بلڈنگ پر تجارت نہیں ہے جو ہے زکات نہیں ہے اور ہماری بیوی کے کپڑے اتنے ہیں کہ سانپ مرنے کے بعد بھی اگر شیطان کی حیات اسے مل جائے تو پھر وہ کپڑے پہنے اور پرانے نہ ہو کیا مولانا صاحب ان کپڑوں پر زکات ہے کیا وہ کپڑے سننا ہے کیا وہ کپڑے چاندی ہیں کیا وہ کپڑے مالے تجارت ہیں کیا وہ کپڑے کیش ہیں یعنی روپیے پیسے نہیں تو ان پر زکات نہیں ہنڈی اور باسنا رکھے ہوئے ہیں چولہا رکھا ہوا ہے قیمتی فریج رکھا ہوا ہے ٹی وی رکھے ہوئے ہیں خمخما رکھا ہوا ہے اے سی رکھا ہوا ہے وہ سننا ہے وہ چاندی ہے یہ بار بار کیوں دوہرا رہا ہوں تم خود مفتی بن جاؤ تم خود علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جو چیز جس پر فرض ہے اس کے مسائل جاننا بھی اس پر فرض ہے اب میں حج کرنے چلا گیا حاجی کہلانا بہت آسان حج کے مسائل سیکھنا مجھے ضروری ایک غریب حج نہیں کر سکتا حج اس پر فرض نہیں جب تک فرض نہیں اگر وہ نہیں سیکھے گا اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کے یہاں اس کا کوئی ماخذہ نہیں جب حج فرض ہو گیا اور قرے میں نام نکل گیا اور جانا طے ہو گیا حج کے ایک ایک رکن کو حج کے ایک ایک ادب کو حج کے ایک ایک فرض کو اسے جاننا ضروری ہو گیا ایک غریب ہے ایک فقیر ہے کچھ زکات لیتا ہے اسے کوئی ضروری نہیں کہ وہ زکات کے مسائل کو جانے لیکن اگر کوئی زکات کا مستحق ہو گیا زکات دینے کے لائق بن گیا زکات کے فرائض جاننا ایسا فرض ہو گیا جیسا کہ غسل کے فرائض جاننا ضروری وضو کے فرائض جاننا ضروری نماز کے فرائض جاننا ضروری اس لیے یاد رکھے کہ یہ جو مشنریز ہیں مشنریز پر زکات نہیں اب اگر کوئی پوچھتا ہے حضرت میرے پاس آٹو ہے میں آٹو بھاڑے کو دیتا ہوں میرے پاس ٹیکسی ہے میں ٹیکسی بھاڑے کو دیتا ہوں چار چیزیں یاد کر لو تصویر پاتی سننا ہے وہ آٹو چاندی ہے وہ آٹو مانے تجارت ہے وہ آٹو کیش ہے وہ آٹو مانے تجارت کس کو کہتے ہیں یعنی یہ کپڑا ہے اس کپڑے کو کرائے پر دے کر میں پیسہ لیتا ہوں یہ مانے تجارت نہیں یہ بائک سسٹم ہے دو طریقے ہیں اس کے ایک یہ کہ یہ مائک میں بیچوں کہ میں آہوجا سے کمپنی سے اس کو ایک ہزار میں لیا آپ نے پوچھا کتنا مولانا میں نے کہا ڈیڑھ ہزار یہ ہو گیا بیپار آپ کے گھر میں شادی آپ کے گھر میں ولیمہ نکاح خانی کے لیے خود میں نکاح کے لیے میلاد کے جلسے کے لیے آپ نے کہا مولانا صاحب ہم نے سنا آپ کے ساتھ آپ کے پاس مائک سسٹم ہے ہمیں دیجیے تو ہم نے کہا ایک دن کا کرایہ اس کا ہزار روپے لگے گا اب یہ مال تجارت نہیں بنا یہ کرائے کی چیز بنی تو ہم نے جو آٹو دیا وہ مال تجارت نہیں وہ کرائے کی چیز کرائے کی چیز پر زکات نہیں چار چیزیں سننا چاندی مال تجارت کیش اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ اس پر زکات ہے یا نہیں اس کے سامنے چار چیزیں رکھو ان چار چیزوں میں کوئی چیز اس پر فٹ ہوتی ہے ہم نے کمپنی کے اندر شیئر لے رکھا ہے کوئی کمپنی ہے ٹاٹا ہے برلا ہے گودریج ہے ہم نے شیئر لے رکھا ہے حصہ لے رکھا ہے اب ظاہر سی بات ہے ہم نے جو حصہ لیا یہ چار چیزوں میں سے کوئی چیز فٹ کر کر دیکھو وہ سننا ہے نہیں وہ چاندی ہے وہ نہیں وہ مال تجارت اور کیش ہے ہاں ہے وہ کیش ہے وہ مال کا کیپٹل ہے سرمایہ ہے جس سے کمپنی ہمیں نفع دیتی ہے معلوم ہو گیا کہ جب یہ مال ہے تو اس پر ہمارے اوپر زکات فرض ہو گئی اسی طریقے سے دوسری شرط زکات دینے کی یہ ہے کہ وہ مال اپنی ملکیت میں ہو مال کو چور لے کر چلا گیا تو یہ رومال آپ کا ہے میں نے غصب کر کر آپ سے یہ رومال لے لیا اور آپ میں طاقت بھی نہیں اور آپ کو امید بھی نہیں یہ رومال دوبارہ آپ کے قبضے میں آ سکتا ہے تو اس رومال کو آپ نے مال تجارت بنایا تھا تو اس کی زکات دینا آپ پر ضروری نہیں ہے تو جب دوسری چیز یہ زکات دینے کے لیے ایک قبضہ اور دوسری ملکیت جیسے کہ بینک کے اندر ہمارا مال ہے بینک میں ہم نے دس ہزار روپے جمع کر رکھے ہیں اس پر ہماری ملکیت بھی ہے پر ہمارا قبضہ بھی ہے قبضہ کا مطلب جب چاہے نکال سکتے ہیں اور جب چاہے جمع کر سکتے ہیں لیکن ملکیت ہو قبضہ نہ ہو جیسے کہ اڈوانس ہے میں نے آپ سے مکان لیا دکان لیا ایک لاکھ روپئے آپ نے مجھ سے اڈوانس لیے یہ ایک لاکھ روپئے کس کے مالک مکان کے مالک دکان کے نہیں اس لیے کہ اس کو واپس کرنے ہیں دو سال بعد تین سال بعد اچھا وہ مالک تو میں ہوں ایک لاکھ کا میں نے آپ سے دکان لیا لیکن قبضہ نہیں ہے اس پر کیا ہے میں اس کو خرچ کرنا چاہوں نہیں کر سکتا میری بچی کی شادی ہے میری ماں کو آپریشن کو دینا ہے میں کسی کو قرض دینا ہے میری اہم ضرورت پڑ گئی میں مالک مکان سے کہوں یجمان دیو وہ پیسے ایک لاکھ روپے وہ ڈنڈا دکھائے گا اور کہے گا کہ گھر خالی کرو تو زکات کی فرضیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ملکیت کے ساتھ قبضہ بھی ہو یہاں ملکیت تو ہے یعنی ان ایک لاکھ روپے کا میں مالک تو ہوں لیکن میں قابض نہیں ہوں اس پر میرا قبضہ نہیں ہے تو لہذا جو حضرات کرائے پر یعنی ایڈوانس کے طور پر رقم دے رکھے ہیں اگر وہ صاحب نصاب بھی بنتے ہیں اس ایڈوانس کے رقم کو چھوڑ کر نہیں منتے ان پر زکات فرض نہیں ہے اس لیے کہ وہ مال ان کے قبضے میں نہیں ضرورت کے اندر لگا ہوا ہے حیدرآباد کے بلکہ ایشیا کے بلکہ اور آگے بڑھ کر عالم اسلام کی مشہور شخصیت جب مملکت عربیہ سعودیہ کے اندر عالم اسلام کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے حیدرآباد کی ایک مشہور شخصیت ہے جو فقی سنگنار کو منعقد کرتے ہیں اور اس کے وہ ذمہ دار ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی اور حیدرآباد سے اخبار نکلتا ہے منصف اردو اخبار نکلتا ہے جمعہ کے اخبار میں مذہبی کالم ہوتا ہے شمع فروزہ حضرت کا مضمون ہوتا ہے اور شریع سوال و جواب لوگ جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں آج کے اخبار میں حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ ہم ایڈوانس کے طور پر جو رقم دیتے ہیں کیا اس پر زکات فرض ہے حضرت نے اسے رہن بتایا گروی بتایا اور گروی اور رہن کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ گروی رکھنے والے پر زکات ہے نہ جس پر گروی رکھی گئی جس آدمی کے پاس اس پر زکات ہے آپ نے یہ رومال میرے پاس گروی رکھا بطور رہن کے رکھا میں مالک نہیں اس لیے میں زکات نہیں دے سکتا اور یہ مال آپ کے قبضے میں نہیں آپ نے گروی رکھ رکھا ہے تو آپ پر بھی زکات نہیں مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتم نے فرمایا یہ جو رہن یہ جو اڈوانس ہے دکانوں کا مکانوں کا ایک رہن ہے ایک گروی ہے اور اپنا قبضہ نہیں ہے لہذا اس پر زکات نہیں ہے تو لہذا یہ مسائل مد نظر رکھتے ہوئے اب مسلمان غور کر سکتا ہے کیا میرے پاس بیس ہزار روپے سے زائد کا وہ مال کہ جس پر میری ملکیت بھی ہو اور جس پر میرا قبضہ بھی ہو زمین ہے کھیت ہے میں نے کہا وہ چار چیزیں لگاؤ کیش مال تجارت سننا چاندی زمین چار میں سے کوئی چیز نہیں تو اس پر زکات نہیں ہے کرائے کی چیزوں پر زکات نہیں لیت کے اوزار پر زکات نہیں ٹریکٹر رکھی ہے ہل جوتنے کے لیے زکات نہیں ہے صرف ان چار چیزوں پر قرض نکال کر اور شریعت نے دوسری آسانی یہ کی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر بڑی مہربانی فرمائی ہے زکوٰۃ ایسا نہیں آج کا کوئی نیا فریضہ ہو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا الْكِتَابِ اسماعیل ان کانا صدیق نَبِيًّا آگے فرمایا وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ امر وَالزَّكَا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے وہ صدیق نبی ہے وہ سچے نبی ہیں وہ کام کیا کیا کرتے تھے وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ امرو وَالزَّكَا وہ نماز کا حکم دیا کرتے تھے وہ زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے زکوٰۃ آج کا کوئی فریضہ نہیں زکوٰۃ تقریباً ہر پیغمبر پر عائد کیا گیا پریزہ لیکن اس زمانے کے اندر طریقہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کے مال کو لے جا کر پہاڑ پر رکھنا ہوتا اور اگر وہ زکوٰۃ قبول ہوتی آسمان سے آگ آتی اور آگ اس زکوٰۃ کے مال کو نگل لیتی اور جلا کر بھسم کر دیتی اے اللہ نبی کے صدقے میں ہم پر تو نے احسان کیا کہ ہم غریبوں کو دیکھ کر ان کے سامنے اجمان گیری کرے ہم جس کو زکات دیں گے وہ ہمارا ممنون کرم ہوگا وہ ہمیں دیکھ کر سلام کرے گا وہ ہمیں دیکھ کر اجمان کہے گا اور <clears throat> ہمارے آداب بجا لائے گا ہماری تعظیم کرے گا ایک طرف فریضے کی ادائیگی اور دوسری طرف غریب کی دعا ہاتھ اٹھا کر ستے دل سے دعا کرے گا مولا عید کے موقع پر ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اس نے زکات دی اس نے صدقہ فطر دیا مولا میرے جو ہے جسم پر پیون لگے کپڑے تھے زکات دی وہ دل سے دعا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پن ٹو پن حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بیس رمضان کو زکات دے رہے ہیں آپ راؤنڈ کب ختم ہوگا اگلے سال بیس رمضان کو بیچ میں مال کم ہوا زیادہ ہوا اس کا کوئی فرق نہیں بیس رمضان کو جتنا مال آپ کے پاس ہے بس اتنے مال کی آپ زکات دیں آدمی پوچھتے ہیں کرائے پر زکات ہے کیا جو ہمارے گھروں کا کرایہ آتا ہے اسے زکات ہے کیا گاڑی جو ہم بھاڑے کو چھوڑے ہیں وہ بھاڑے پر زکات دیکھو کرایہ ایک لاکھ روپے آتا ہے ہم نے ایئرپورٹ پر گاڑی لگائی اس کا پچاس ہزار روپے ہمیں بھاڑا آتا ہے دو کروڑ روپے آئے کھا کر پاخانہ کر دو زکات نہیں ہے یہ نہیں پوچھتی شریعت کہ تمہیں کتنا آیا شریعت صرف یہ پوچھتی ہے کہ بیس رمضان کو زکات دینی ہے بیس رمضان کو تمہارے پاس قرض کو چھوڑ کر کتنا پیسہ باقی ہے کوئی سوال نہیں بھاڑے سے آ رہا ہے تنخواہ سے آ رہا ہے یا پی ایف سے آ رہا ہے یا کہ کوئی تحفہ دے رہا ہے گفٹ دے رہا ہے یہ الگ الگ گننے کی کوئی ضرورت نہیں بیس رمضان کو زکات دینا تھا انیس رمضان کو آپ کے دل میں خیال آیا چلو مرتے مر رہا ہوں میں دیوبند کے نام اپنی پراپرٹی کر دوں گا ندوا کے نام سارا کیش دے دوں گا انیس رمضان کو آپ پاپر ہو گئے تو بیس رمضان پر آپ پر زکات فرض نہیں انیس رمضان کو آپ کے پاس بیس لاکھ روپے تھے اللہ نے چھپر پھاڑ کر دیا بیس رمضان سے پہلے چالیس لاکھ روپے ہو گئے تو آپ کو بیس رمضان کو چالیس لاکھ روپے کی زکات دینی پڑے گی تو کیا مانا ہوا زکات دیتے وقت جو نیٹ اماؤنٹ ہے جتنا سننا ہے جتنا چاندی ہے قرض کو لس کر کر بس اتنی کی زکات دو اس سے کوئی مطلب نہیں کرائے کی زکات الگ ہے آٹو کے انکم کی زکات الگ ہے اور غلہ اناج آ رہا ہے وہ بیچے اس کی زکات اس کا کوئی معنی کوئی مطلب نہیں آسان حساب یہ کہ بیس رمضان کو آپ کے پاس مال تجارت سننا چاندی کیش ان تمام کو جوڑا جو اماؤنٹ نکلا ٹو پوائنٹ فائیو کے حساب سے ڈھائی فیصد کے حساب سے آپ نے زکات نکالی اور نکالتے وقت زکات کی نیت کی اور دیتے وقت نیت کی بعض مرتبہ ایسا ہوا خالہ جان آ گئی پپو جان آ گئی اور گاؤں والی کوئی آ گئی بیوہ آ گئی یتیم آ گئی ہم نے کہا جاتے ہوئے مٹھی بھر کر ہاتھ میں پیسے دے دیے بعد میں نیت خراب ہو گئی اسے کیوں خام خواہ پانچ سو روپئے دوں میں زکات کی نیت کر لوں اب دیا اگر وہ پیسہ پانچ سو روپئے اس نے خرچ نہیں کیے خرچ کرنے سے پہلے آپ نے زکات کی نیت کی تو آپ کی زکات ادا ہو گئی اگر اس میں ایک روپیہ بھی خرچ کر دیا چار سو نوت پر نو روپے اس کے پاس باقی ہیں اب آپ نے زکات کی نیت کی اب زکات ادا نہیں ہوگی اس لیے زکات کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے جیسے آپ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں آپ ایسا نہیں کرتے بھائی فجر کی بھی دو رکعت ہے اور جمعہ کی بھی دو رکعت ہے بھائی آج فجر کی نہیں پڑیا اللہ اکبر کیا بھی ارادہ نہیں کیا بھی نیت نہیں سلام پھرنے کے بعد کیا پڑیا میں فجر کی پڑھا ایسا نہیں ہو سکتا دل کا ارادہ کرنا پڑے گا میں جمعہ کی دو رکعت نماز میں فجر کی دو رکعت نماز میں فرض نماز میں سنت نماز ایسے ہی زکات کے اندر دینے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی اور اس فریضے کی ادائیگی کا پختہ ارادہ کوئی مدرسے والا آیا جاؤ جی جاؤ جی سارے دن رات تنگ کرتے رہتے ہیں بہت تنگ کیا دو سو روپے حضرت دو سو روپے سے کیا بنتا ہے ایک ان کو جگہ دیجئے وہ غریب ہیں بیچارے زکات کے مستحق آدمی مت سوئیے بھائی فقیر سمجھ جائیں گے آپ کو آپ نے اس نے تنگ کیا کہ بھائی دو سو روپے کے اندر زکات ادا نہیں بھائی کیا ہوتا آج کے زمانے میں اب پانچ سو روپے اس نے دیے اب وہ جانے لگا تو پھر اس کے بعد کہہ دیا نہیں صاحب میں نے زکات دی اب زکات ادا نہیں ہوگی زکات کو دینے سے پہلے مٹھی میں رقم رکھ کر جب دیں گے زکات کی نیت کے ساتھ آپ کو زکات کو ادا کرنا پڑے گا روزے کو نیت کے ساتھ کرتے نہیں کرتے رمضان کا روزہ رکھ لیا نہیں غیر رمضان کا روزہ چھٹ گا تھا وہ روزہ پورا ہوگا سو شاہبان کا روزہ میں نہیں رکھا تھا ایسا نہیں چلتا مستقل نیت یہ شہری کھانا نیت شہری اگلے روزے ایسے ہی جب نماز کے لیے نیت ہے حج کے لیے نیت ہے روزے کے لیے نیت ہے تو زکات کے لیے نیت ضروری ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھئی پوچھتے ہیں سالے کو زکات دے سکتی کیا بھان کو دے سکتی کیا اور پھوپھی کو دے سکتی کیا خالہ کو دے سکتی کیا دیکھو پہلی شرط یہ کہ پوپی خالہ ہونا یہ بری بات نہیں مستحق زکات ہے کیا وہ مستحق زکات کا مطلب یہ کہ اس کے پاس بیس ہزار روپے سے کم کا کاٹا ہو یعنی نقدی سننا چاندی پاؤں کی پٹی ناک کا تارا کان کے بالیاں یہ سب ملا ہے قرض نکال کر بیس کو کاٹا ٹیچ نہیں ہو رہا ہے تب اس پر زکات خرچ کی جا سکتی ہے اور اس کو زکات دی جا سکتی ہے یہ کانٹی کی ٹکر کی بات جیسے اسلام کے اعمال کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے زکات کی ادائیگی کے لیے مصرف صحیح ہونا شرط ہے جگہ کا صحیح ہونا شرط ہے کاٹا لگ رہا ہے کیا دیکھو اگر کاٹا لگنے کا گمان ہے اس کو زکات نہ دو ہاں اگر کاٹا لگ رہا ہے اس کے بعد دو چیزیں جیسے کہ آپ نے چار چیزوں کو یاد کیا کیا سننا چاندی مالے تجارت کیش یہ تو یاد ہو گیا بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے اب دوسری چیز یاد کرنے کی یہ ہے کہ پوچھتے ہیں بھائی کو سکا دے سالے کو دے ساس کو دے خاندان میں غریب خالہ ہے پپو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے جو ہم سے پیدا ہوئے ہم سے کون پیدا ہوئے ہمارے لڑکے اور لڑکیاں پھر ان کے لڑکے لڑکیاں پھر ان کے لڑکے لڑکیاں وہ آخر تک اور جن سے ہم پیدا ہوئے ہم کن سے پیدا ہوئے ماں باپ سے پھر ان کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی پھر ان کے ماں باپ پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی یہ اوپر تک اور یہ نیچے تک ان کو زکات نہیں دی جا سکتی اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے ارے بھائی ہم روپیہ کما کر پیسہ کما کر کیا کتے کو پالیں گے ہم کیا ہم جنگلی درندوں کو پالیں گے یہ ہمارے بزرگ ہیں اگر ہم ان کو نہیں دیکھیں گے جی کر فائدہ کیا یہ ہمارے بچے ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے فائدہ کیا تو زکات کے علاوہ اپنی اصل رقم میں سے ان کو دیکھنا چاہیے زکات مال کا میل ہوتا ہے مال کا میل اپنے ابا کو دے گئے مال کا میل اپنے دادا کو دو گے آپ نہیں صاحب ہم جس سے پیدا ہوئے لفظ یاد کریں ہم جن سے پیدا ہوئے کن سے ماں باپ پھر ان کے ماں باپ پھر ان کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی فقی بن جائیں گے آپ مفتی بن جائیں گے اگر غور سے آپ مسائل کو سنیں گے بالکل جڑ کی وصول کی باتیں کر رہا ہوں اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہماری اولاد اور پوترا پوتری نواسا نواسی پھر ان کے بچے ارے یار کیا تمہیں اپنی اولاد سے نانا بن گئے ہو اپنے نوازوں سے دادا بن گئے ہو اپنے پوتروں سے پیار نہیں مال کی گندگی دو گے ان کو زکات نہیں دی جا سکتی اب اگر کوئی پوچھے حضرت سالے کو زکات دی جا سکتی کیا تو اب یہ جو میں نے رکھا جن سے ہم پیدا ہوئے جو ہم سے پیدا ہوئے کیا سالے سے ہم پیدا ہوئے یا سالہ ہم سے پیدا ہوا نہیں جب نہیں ہوا اس کو زکات دی جا سکتی ہے خالہ خالہ سے ہم پیدا ہوئے یا ہم سے خالہ پیدا ہوئی نہیں اس کو زکاة دی جا سکتی ہے پھپھو ہے اس سے ہم پیدا نہیں ہوئے اور یہ ہم سے پیدا نہیں ہوئے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے بھائی ہیں بہن ہے بھائی سے ہم پیدا نہیں ہوئے بہن سے ہم پیدا نہیں ہوئے ساس صاحبہ ہیں اس سے ہم پیدا نہیں ہوئے سالیاں ہیں ان سے ہم پیدا نہیں ہوئے وہ ہم سے پیدا نہیں ہوئے لہذا ان کو زکاة دی جا سکتی ہے تو یہ قاعدہ ہے یہ اس کے علاوہ سید ہے اس کو فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے سید آل رسول ہے نبی کے خاندان کا ہے جو آدمی سید خاندان کا ہے اور اس خاندان میں کوئی غریب ہے اس کی ذمہ داری ہے صدقات کے علاوہ زکات کے علاوہ خالص اپنے مال سے اس کی وہ پرورش کرے پہلے زمانے میں سادات کا بڑا مقام تھا بڑی عزت تھی بادشاہ ان کو وظیفے دیا کرتے تھے نواب ان کو جاگیر دیا کرتے تھے تو اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ کوئی نو مسلم پیدا ہو گیا انہیں بھی سید ہو گیا کوئی جو ہے پٹیل آیا انہیں سید پیدا ہو گیا کوئی خان آیا انہیں سید پیدا ہو گیا تو اس زمانے کے اندر تقویٰ یہ تھا اور میں یار نوابوں نے یہ رکھا تھا سید اتنا پختہ ہوتا تھا اب حسب نصب تو نہیں ہے خاندانوں میں ان کا حسب نصب شجرا ہوتا ہے کہ میرے باپ سید دادا سید ان کے باپ سید اور رسول اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تک وہ سلسلہ جاتا ہے بعض خاندانوں میں یہ شجرہ موجود ہے ہم نے بھی وہ شجرہ دیکھا اور ہمارے خاندان کے اندر بھی الحمدللہ وہ شجرہ موجود ہے یہ شجرہ تو ہر کوئی نہیں رکھتا تو اب ہر کوئی وہ جاگیر پانے زمین پانے وظیفہ پانے میں بھی سید میں بھی سید شروع شروع میں تو نواب دیتے رہے بادشاہ دیتے رہے تو اس زمانے کے اندر یہ کر دیا کہ سیدوں کا تقوی آل رسول اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ اب انہوں نے ایک معیار بنا لیا آپ نے بوڑھے لوگوں سے سنا ہوگا کہ سید جو ہوتا ہے وہ چونے کا پانی پی لیتا ہے آج تو وہ نہیں چلے گا وہ زمانہ تقوی کا زمانہ تھا لہذا اس کو اس مرحلے سے گزارا جاتا تھا اس کسوٹی سے گزارا جاتا تھا جو غیر سعید ہوتا منہ میں پانی لیتا تو کلی کر دیتا اور سعید ہوتا تو اس کو ہزم کر بیٹھتا تھا تو یہ وہ زمانے کے اندر چلن چل بیٹھا اور جو نو مسلم کا خاندان ہے ظاہر سی بات ہے وہ ہندو ہے اس کا باپ یا اس کا دادا اب یہ کہاں سے سعید ہو گیا لہذا پیور سعید جو اپنے پاس شجرا رکھتا یا شجرا نہیں رکھتا لیکن واقعتا اس کو یقین ہے کہ وہ سعید ہے اس کو زکات دینے کو علماء منع کرتے ہیں لیکن اس دور کے علماء کئی مسائل کے اندر تبدیلی آئی ہے دیکھیے صفا مروا کے اندر پہلے زمین پر چلنا ضروری تھا صفا مروا دو پہاڑ ہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان سات چکر حضرت سارا نے جہاں چکر لگائے یعنی جو ایریا تھا چکر لگانے کا وہیں پر چکر لگانا ضروری تھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حجاج کرام کی بھیڑ ہوئی آنے والے زائرین موتمیرین عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ ہوئی تو انہوں نے کیا کر دیا ون وے کر دیا صفا کو جانا الگ مروا کو آنا الگ دو الگ کر دیا اب بھیڑ اور زیادہ ہوئی فرسٹ فلور بنایا بھیڑ اور زیادہ ہوئی اس کے چھت پر رکھ دیا تین فلور کے اندر اب حضرت سارا کیا فر لگا کر ہوا میں اڑی تھی نہیں اڑی تھی نا حضرت سارا کہاں چلی تھی زمین پر چلی تھی صفا مروا کے درمیان صحیح کیا تھا لیکن حالات کے پیش نظر مسائل کے اندر وسعت پیدا ہو گئی اور گنجائش پیدا ہو گئی مینا کے اندر رات گزارنا ضروریات میں سے ہے مینا میں جو رات نہیں گزارے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ دم واجب ہو جاتا ہے اب انہوں نے کیا کیا مینا میں اتنے حاجی آئے اتنے لاکھ آئے کہ مینا کے ٹینٹ کو مزدلفہ کے اندر گزیر دیا اب جو حاجی مزدلفہ کے اندر رات گزارے گا کہیں گے کہ صاحب اس پر دم واجب نہیں اس لیے کہ علماء عرب نے اس میں وسط کی ہے مدین طیبہ سے مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے ایک طالب علم اور بلکہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے جو کھجوروں کے تاجر ہیں ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں الہ آباد کے مہمان ہیں یہاں بنگلور بھی آئے تھے انہوں نے کہا کہ اراجی جو بینک ہے جس کے اندر ساڑھے تین ہزار ریال ساڑھے تین سو ریال دے کر جو حاجی بکرا خریدتا ہے اور اس کو وقت دیا جاتا ہے کہ اس بکرے کو ذبح کرنے کے بعد تم فلاں ٹائم پر ساڑھے تین بجے کے بعد حلق کر لو کہنے لگے کہ مولانا صاحب ذرا خیال کرو کہ لاکھوں حاجی اور لاکھوں حاجیوں کے کروڑوں بکرے کوئی نبی کے نام پر دیتا ہے کوئی حضور کے نام پر دیتا ہے کوئی ازواج متحرات کے نام پر دیتا ہے کوئی حج کے اندر خطا ہو گئی دم دے ایک تو اگر پینتیس لاکھ حاجی تو پینتیس لاکھ جانور اور دوسرا یہ کہ آدمی زائد دیتا ہے کہ کیونکہ ان مقامات کے اندر کوئی کام کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے میں میرے مرحومہ والدہ کی طرف سے اپنے باپ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیرانے جس کے پاس جتنا مال تو اگر پینتیس لاکھ کو دگنا کیا جائے ستر لاکھ فرماتے ہیں کہ آپ غور کرو عقل کا استعمال کرو چند گھنٹوں کے اندر وہ دنیا کی کون سی مشین بنی ہے وہ کون سا ہنومان بنا ہے کہ جو ستر لاکھ جانور کو تین گھنٹے میں سوا کر دے وہ صاحب کہنے لگے کئی دنوں تک قربانی چلتی رہتی ہے یوم عرفہ دس دل حجا چھوڑ کر گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ بلکہ فرمانے لگے پندرہ بیس بیس دن تک کیا کر سکتے ہیں علماء نے وسط دے رکھی ہے پہلے شیطان کی جو کنکریاں تھیں رات کو مارنا جائز نہیں تھا اب بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے علماء نے کہہ دیا کہ غروب آفتاب کے بعد بھی تم رمیے جمار کر سکتے ہو رات بھر وہاں رمیے جمار چلتا ہے شیطان کی کنکریاں چلتی ہیں یہ دیکھا وسط آپ نے حضرت سارا کہاں چلی تھی زمین پر انہوں نے کیا کر دیا فرسٹ فلور بنا دیا سیکنڈ فلور بنا دیا ٹاپ بنا دیا اب تو یہ کر دیا تقریباً ایک کلومیٹر صفا سفا کو چوڑا کر دیا ایک کلومیٹر ادھر ایک کلومیٹر ادھر چوڑی چوڑی جگہ کر دی آسانی ہو سفا مروا کے اندر حضرت سارا کیا یہاں چلی تھی نہیں چلی تھی وہ سب کر دی تو ایسے ہی بعض علماء نے فرمایا تراوی کی رقم کے بارے میں علماء نے لکھا کہ تراوی کی اجرت لینا حفاظ کے لیے حرام ہے لیکن موجودہ حالات کے تحت علماء نے جیسے ان مسائل کے اندر وسط پیدا ہوئی حفاظ کو اجازت دے دی کچھ و نصیحت کر لو یا ایک وقت کی نماز پڑھا لو اور من جملہ سارے مہینے کی تنخواہ لے کر تم حلال کر لو آج کون عالم کو تحفہ دیتا ہے پہلے ہم نے بچپنے میں دیکھا امام صاحب بازار میں جاتے ٹماٹر والا ٹماٹر دے دیا سبزی والا سبزی دے دیا آلو والا آلو دے دیا ہفتہ بھر کا راشن ایک طواف کے چکر کے اندر ہو جاتا تھا اور کون پوچھتا ہے آج تو یہ سوچتے ہیں کہ مولوی بھلا ہے اسے دھوکہ دو اسے قرض لو اسے ڈباؤ آج ڈبانے کی کوشش کیا کرتے ہیں تو اس لیے مجبوراً ہمیں دھوکہ دیتے ہیں مولانا قاسم قریشی صاحب نے فرمایا کہ حضرت جیسی شخصیت اور متقی پرے دائی اللہ اپنے قریبی بیان میں فرمایا ایک صاحب دائی نے ان سے ایک ہزار روپے قرض لیے اور جب ان سے تقاضا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انکمنگ تو ہے آؤٹ گوئنگ نہیں یہ جو ہے حالت ہے مسلمانوں کی اللہ والوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں ان حالات کے پیش نظر علماء نے تبسو اختیار کیا کہ کمینے دیتے تو نہیں ہیں لہذا حفاظ کو اجازت دے دی جبکہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تراوی کی اجرت لینا حرام ہے لیکن اب حالات یہ ہیں کوئی پوچھتا نہیں لہذا سید ایک زمانے میں عزت ہوتی تھی وظیفے دیے جاتے تھے زمینیں دی جاتی تھی ان کے گھرانے میں نکاح کرنے کو اچھا سمجھا جاتا تھا تو لہذا سید کو زکات دینا حرام تھا لیکن چونکہ حالات خراب ہیں اب سید کیا پٹھان کیا بیگ کیا سب ایک ہیں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تو بعض علماء متاخرین اس زمانے کے علماء نے جیسے میں نے بیسوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ ان مثالوں میں وسعت آ گئی ہے صفا مربا کے اندر رمی جمار کے اندر کے اندر ملا کے اور تراوی کی اجرت کے اندر تو لہذا اس کے اندر بھی وسط آ گئی کہ اگر وہ سعید ہے اور کوئی دیکھ بھال نہیں تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے تو بہرحال یہ زکات دین اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے جو اس زکات کی فریضے کے حامل ہو کر زکات ادا نہیں کرتا وہ دو کام کر رہا ہے ایک کام یہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی عورت زکات ادا نہیں کرتی یاد رکھیے عورت کے پاس مال ہے بیوی کے پاس بیوی کو زکات دینی چاہیے شوہر کے پاس ہے شوہر کو دینا چاہیے شوہر کی ملکیت اور اور بیوی کی ملکیت اور سعودی عرب کے اندر اس کا نظام مکمل ہے عورت اپنے مال کی مالک ہے شوہر اپنے مال کا مالک ہے عورت کو پتا نہیں بینک بیلنس شوہر کا شوہر کو پتا نہیں وہ اپنی مرضی سے خود میک اپ کا سامان خریدتی ہے اور کچھ ساڑیاں خریدتی ہے خود بچوں کے لیے مل... وہ اپنی مرضی کی مالک ہے وہ اپنی مرضی سے گاڑی خریدتی ہے مرد اپنی م... دونوں کی ملکیتیں الگ ہیں اسی لیے فکہ نے لکھا ہے کہ اگر بیوی غریب ہے اور شوہر مالک ہے بات علماء نے لکھا کہ اگر الگ رہتے ہیں وہ شوہر بیوی کو بھی زکات دے سکتا ہے دونوں کی زکات الگ الگ ہے اب مسئلہ ہندوستان کا یہ ہے یہاں تو جورو کی غلامی کا تصور ہے آپ اپنی بیگم کے سامنے رنڈیوں کی بات کریں آمن تو آمنہ صدقنا آپ رکھیل کی بات کریں آمن صدقنا آپ لورس کی بات کریں آمنہ صدقنا آپ گرل فرینڈ کی بات کریں آمن صدقنا آپ کالج کی اسٹوڈینٹ کی بات کریں جس کے ساتھ بدکاری ہوئی آمن صدقنا نکاح ثانی کی بات کریں وہ نیام سے تلوار نکل جائے گی چہرہ غضب آلود ہو جائے گا جیسا نبی کے سامنے اگر غیر اسلامی بات کی جائے مجاق تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر لوگ جو ہے جورو کے غلام بننے لگے اب مسئلہ یہ ہے کہ جورو کا مال گویا مرد کا مال ہے اور مرد کا مال گویا جورو کا مال ہے بنداس صبح نہار پیٹ دودھ کے لیے ٹوزر کی پینٹ سے جورو نکال لیتی ہے اور بنداس مرد جب ضرورت پڑتی ہے مان لے جا کر گروی رکھ لیتا ہے ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان کی سماج اور معاشرت میں یہ جورو کے غلامی کے تصور کو مد نظر رکھ کر وہ جو مسئلہ ہے کہ جس سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے یہاں اتنا کبھی کبھی ڈاؤٹ لگتا ہے کہ یہ مرد نہیں لگتا یہ آخا نہیں لگتا یا رجال و انن نہیں لگتا لگتا ہے یہ جورو کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جو ڈر رہا ہے جو تعظیم کر رہا ہے جو بچوں کا پاخانہ صاف کر رہا ہے جو میڈم میڈم کہہ کر دم ہلا رہا ہے وہ جو لگ رہا ہے مسئلہ کہ جن سے ہم پیدا ہوئے یا جو ہم سے پیدا ہوئے یہ ہگڑا یہ جورو سے پیدا ہوا ہے جس کو آقا نے حدیث میں فرمایا انتلی دل امت و رب بتاہا کہ باندھی اپنے آقا کو جنم دے گی وہ جہاں چاہے لے جا سکتی ہے سر میں درد ہے آرام کرنے کے لیے بسترے پر لیٹا اجی چلو سیکنڈ شو دیکھیں گے سیکنڈ شو دیکھنا واجبات میں سے ہے ضروریات زندگی میں سے اب سر کا درد بھاڑ میں گیا لوز موشن بھاڑ میں گئے نیپکن لے لو حگیس لے لو لیکن نہیں اگر کرو گے حرام ہو جائے گی زندگی ایسے ہجڑوں کے لیے مسئلہ وہی ہے کہ یہ جورو کے بیٹ سے پیدا ہوا ہے یہ وہ ہیں جو دنیا کے کتے ہیں جو سیکنڈ شو لے جاتے ہیں کمن پارک کمرشل لے جاتے ہیں ذرا سر پر ڈپٹا آ گیا قرآن اور حدیث کا جھانکا اسلام کا جھانسا مجھے حج کو لے کر چلو مجھے عمرے کو لے کر چلو مجھے رمضان اللہ کی قسم روزے کی حالت ممبر رسول ہم نے آنکھوں سے دیکھا اللہ کے کعبے کے سامنے غلامی ہم مر کر اللہ کو جواب دینا ہم کسی کا نام لے رہے جورو کی غلامی پر اشاروں پر ناچ کر ہم نے دیکھا کئی غلام یہاں سے نکلے یہاں انٹرنیٹ کے اندر ہم دکھاتے ہیں دیکھو کابی کی نماز ادھر دنیا کے باتیں حسیم میں کہتا ہوں کعبے سے محبت ہوتی چھوڑ کر کابی کی طرف دیکھنے لگتے میں جب کبھی حجر اسباد آتا اللہ گواہ ہے جب کوئی نہیں رہتا آہستہ سے جو ہے اس جو ہے کمپیوٹر کے اسکرین کو چھو کر میں بوسا دے لیتا ہوں یا اللہ وہاں تک تو نہ یہ غلطی ہے میری میرا جرم ہے میں مانتا ہوں نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دل یہ کہتا ہے جب نبی کا روزہ مسجد نبوی کی نماز دکھائی جاتی ہے نبی کا روزہ اللہ کی قسم میں آج یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کے روزے کو میں نے ٹی وی کی یا کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھا اور نہ پڑا ہو جی چاہتا ہے ہم وہاں پر پہنچ جائیں ایک جورو کا غلام ہم دکھاتے ہیں وہ اپنے مذاق میں اپنے کھیل میں لگا اور جورو نے کہا جاؤ اب بیٹھے سو جگہ پڑے آتے بیٹھے سو جگہ غلامی آتی ہے شہری آتی ہے افطاری آتی ہے وہاں دن رات اور رات دن ہو جاتا ہے تراوی کے بعد شاپنگ ہوتی ہے کھیل ہوتا ہے موج ہوتا ہے چکن کھائی جاتی ہے پیپسی کھائی جاتی ہے بچے کھیلے جاتے ہیں کھیل تماشا بنا رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے یہ جورو کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں یہ جورو کی شرمگاہ سے نکلے ہیں ان کو جورو کو زکات دینا حرام ہے جائز نہیں ہے ان کا مال اور جرو کا مال ایک ہے یہ دونوں ایک ہے بلکہ جرو کا مقام اونچا ہے کہ صاحب اگر آپ نے زکات نکال دی اور بیگم صاحبہ نے میڈم صاحبہ نے ہوم منسٹر صاحبہ نے کہا کسے کچھ کو نکالے اب یہ کیا بھی نہیں کر سکتا نماز ہے تو سجدے سہو کر لے گا اب مال زکات دے دیا اب الٹا خی نہیں کروائے گا اس لیے جو جورو کا غلام ہے وہ جورو سے پوچھ کر اپنے مال کی زکات دیا کرے وکیل اور موکل کا مسئلہ زکات کے سلسلے میں یہ ہے کہ وکیل وکیل کی اجازت کے بغیر زکات نہ نکالے میں آپ دوست ہیں گہرے دوست آپ کا اعتماد مجھ پر میرا اعتماد آپ پر دونوں کا جو ہے بزنس اور دونوں کا مال مشترک لیکن میں نے آپ کا حصہ بغیر پوچھے نکال دیا کل آپ کھڑے ہو گئے کہ صاحب کسے پوچھ کر نکالے تو زکات ادا نہیں ہوئی میرا نکالنا بیکار ہو گیا جیسے جنازہ آیا ہے جنازے کو پڑھانے کا ذمہ دار کون اس کا وارث لیکن وارث نہیں پڑھایا امام صاحب پوچھے کامی سطح درست ہو گئے وکیل سے اجازت نہیں لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھا پڑھا دیے وکیل وضو کر لے گا تھا بھائی تو کو ماں کے جنازے کے ٹائم پر بھی گیا اور جا کر آنے تک نماز چھٹ گئی نماز پڑھ کر آنے تک جنا کون جی پڑھائے کسے پوچھ کو پڑھائے حق ہے اسے پوچھنے کا انہیں چار کوڑی کا آدمی رہندے شریعت کہتی ہے کہ جنازے کا حقدار اس کا وارث ہے زکوٰۃ کا حقدار موکل ہے خود زکوٰۃ دینے والا تو جورو کے غلاموں کے لیے آج ایک سپریٹ فقہ لکھنی چاہیے اگر میری بات حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی تک پہنچ رہی ہو فقی سیمنار کے اراکین تک اگر بات پہنچ رہی ہو حضرت ادب بستہ میری درخواست یہ ہے میری گزارش یہ ہے جو صفا مروا میں جورو کی غلامی کے توق کو نکال نہ سکا اللہ کے حرم میں نہیں نکال سکا مسجد نبوی میں نہیں نکال سکا ان کے لیے ایک سپریٹ فقہ بنائیے جورو کے غلاموں کے احکامات کیا ہیں کون مرد کس جورو کی زکات ادا کرے گا کون نہیں ادا کرے گا تو یہ جو جورو کے غلام ہیں ان کے زکات نکالنے سے زکات ادا نہیں ہوتی بہرحال عام مسئلہ یہ ہے زکات تو نہیں نکالتی لیکن زکات نہ نکالنے پر کل جو اسے نیچے کے فلور میں اوپر کے فلور میں بیماری آنے والی وہ تو اپنا مال بیچ کر نرسنگ ہوم کی بل ادا نہیں کرے گی بھائی اگر کل بیماری آئی اور اس کو نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ کیا گیا ڈاکٹر نے کہا کہ تیرے سینے کو پھاڑنا پڑے گا تیرے پیٹ کو چیرنا پڑے گا تیری ہڈی کو پھاڑنا پڑے گا کھوپڑی کو توڑنا پڑے گا لکھ دیا اس کا باپ کا مال سوا لاکھ روپے بل اب ہم نے کہا بیگم صاحبہ بیماری آپ کی وہ کہے گے کہ شوہر کس نام کے ہو تم ہم کہیں کہ تم نے زکات ادا نہ کی کل وہ ہمارے گلے میں بیماری کی بل ڈالے گی تو وہ بیماری کی بل نہ آنے کے لیے آج اپنی بیویوں کے مال کی زکات ان کی اجازت سے نکال دو اور ان کے کہنے پر نکال دو کیونکہ کل جو بیماری زکات کی ادائیگی پر آنے والی ہے اس کا بل ہمیں بھگتنا پڑے گا یقیناً اسے عذاب آئے گا اور جو عورت زکات ادا نہ کرے یا صحیح زکات ادا نہ کرے وہ اگر اس کے گلے میں تم دیکھو کہ لچا ہے زیور ہے یا کیا ہے پلا ہے پلا ہے اللہ کی قسم میں ایک چشمہ آپ کو دوں گا وہ زکات کی فرضیت کا حدیث کا چشمہ وہ فراست ایمانی کا چشمہ بعض چشمے ہوتے ہیں وہ تری ڈی ہوتے ہیں یعنی تری ڈی جو فلم ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ آدمی دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ کلا ملی جو ہے اس میں حروف ہے الٹی سیدھی تصویریں ہیں لیکن جب تریڑی چشمہ لگایا جاتا ہے تو بالکل وہ فلم صحیح نظر آتی ہے یہ عورت جو زکات خور ہے یہ مرد جو حرام خور اور زکات خور ہے میں ایک چشمہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں وہ کتاب الزکات کا چشمہ ہے وہ چشمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک اجدا جس کے دو آنکھوں کے اوپر ایک کالا ٹپکا ہوگا علماء نے فرمایا جو حیوانات کے ماہرین ہیں کہ یہ کالا ٹپکا اگر کسی اجدے کے پیشانی پر پیدا ہوتا ہے تو زہر گوور ہو کر پیدا ہوتا ہے ککر میں سیٹی کب بچتی ہے جب اس کا ٹیمپریچر لوور ہوتا ہے تو سیٹی بجنے لگتی ہے یہ جو پیشانی پر اس کا ٹپکا ہے یہ ٹپکا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا زہر اب بالغ ہو گیا اب ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا آخا نے فرمایا کہ اس کو لپیٹ لے گا اور اس کو بھن مارے گا اس کو ڈسے گا وہ کہے گا تو کون ہے وہ کہے گا انا مالو کا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی زکات تو دنیا میں نہیں نکالا کرتا تھا جو خبیص مرد جو حرام خور دنیا میں زکات نہیں نکالتا اب وہ چشمہ اس روایت کا لگا کر دیکھو لگتا ہے کہ اس کے پیروں سے لے کر اس کی جو ہے گردن تک ایک اجدا لپٹا ہوا ہے وہ دو آنکھ والا ہے بھائی نبی جھوٹ کہیں گے نبی کی بات جھوٹی نہیں اور اس کی پیشانی پر ایک کالا زہر کا ٹکا ہے مجھے نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے وہ عورتیں جن عورتوں کے گلوں کے اندر وہ مال جس کی زکات وہ نہیں نکال رہی ہے وہ گلوں کے اندر مال نہیں وہ اجدوں کو وہ اپنے اندر دوڑا رہی ہیں ابھی ایک بیماری نکلی ہے <coughs> ڈینگو بخار ہے اس کا مطلب یہ کہ خون کے اندر جو کیپیسٹی ہونی چاہیے جو سیلس ہونے چاہیے وہ کم ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے اس کو پہچاننے کا ایک آلہ ہوتا ہے اس کو جانچنے کا ایک آلہ ہوتا ہے میں بھی حلال حرام خور کے پہچاننے کا ایک آلہ دیتا ہوں قرآن شریف کے اندر خالہ فما کے پارے میں سورہ زاریات کے پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا وفی امبالی حق حق والمحروم کہ تمہارے مالوں میں سائل کا اور محروم کا حق ہے جو زکات مانگے اس کو بھی دو جو زکات نہ مانگے شرم کی وجہ سے تم تلاش کر کر مال زکات اس کے گھر تک پہنچاؤ تو کہا میرے مال میں حق ہو گیا جیسے میرے پاس دس ہزار روپے ہیں میں نے آپ سے دو ہزار روپے ادھار لے رکھے ہیں تو ان دس ہزار میں آٹھ ہزار ہی میرے ہیں دو ہزار آپ کے ہیں دو ہزار پر ادھیکار اور دو ہزار پر حق آپ کا ہے صرف آٹا دار میرے ہیں تو اسی طریقے سے صاحب نصاب کے معنی میں غریبوں کا سائل کا محروم کا حق ہے اگر اسے کھا رہا ہے خون بنا رہا ہے تو یہ آیت کا چشمہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو صاحب نصاب زکات فرد ہے زکات نہیں دے رہا ہے تو اس کے خون کے اندر غریب کا خون دوڑ رہا ہے غریب کے خون کو چوس لیا ہے اس نے محروم اور سائل کے خون کو اس نے چوس لیا ہے تو میں آپ کو یہ آیت کا چشمہ دوں گا وہ چشمہ لگا کر دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ جسم کے اندر غریبوں کا مسکینوں کا مستحقوں کا خون ان کا یہ چوس کر جو ہے اپنے جسم کے اندر دوڑا رہا ہے تو بہرحال زکوٰۃ کا مسئلہ نازک مسئلہ ہے حساس مسئلہ ہے اور دین کے پانچ اہم ترین ارکان کے اندر اہم رکن ہے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمام مسائل کے اہم ترین بنیادوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دوں پھر بھی یاد رکھیے کوئی عالم نہ بنے کوئی مفتی نہ بنے یہ کوئی تنظیم نہیں ہے یہ کوئی تحریک نہیں ہے کہ اس میں منمانی چلے گی اور ایک بات قرآن شریف کے اندر جہاں زکوٰۃ کے مصرف بتائے گئے ان سدقات الخرآمساک وام لیلا علیہ ولم اللہ فی قلوبین وفیل غریمین وفی یہ تو چلتی ہوئی بات ہے یہاں یہ کلام پاک کا دسواں پارا سورہ توبہ کی آیت ہے سمجھ گئے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے زکات کن کو دیا جائے ان للفقراء والمساکین فقیروں کو دی جائے مسکینوں کو دی جائے فقیر کون مسکین کون میں بتا چکا ہوں بیس ہزار سے کم کاٹا جاتا ہو ولا عاملین علیہ اور جو زکات اصول کرنے والے ہیں اور زکات کے محصل ہیں ان کو ول قلوب اور یہ بیچ بیچ کے ہجڑے منافق کبھی اسلام کی طرف ایک قدم اور کبھی کفر کی طرف ایک قدم یہ دیوار پر کی بلی کہ جب آتے ہیں دینی مجموعوں میں داد دیں اور دنیا میں جائیں تو دنیا کے کتے بنے آخا کے زمانے میں کچھ منافق اسلام کی فتوحات کو دیکھ کر اسلام کی سربلندی کو دیکھ کر یہ خامخواہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے ول و اللہ فتی تو مال زکات میں کچھ ان کو دے کر ان کے دل کو نرم کر کر اسلام کی طرف راغب کیا جائے ولغارمین فی سبیل اللہ پھر آگے کہا ولغارمین فی اللہ فی سبیل اللہ یہ مجھے اصل بیان کرنا ہے یہ زکت کا ایک مصرف کے طور پر کلام پاک کے دسویں پارے میں سور توبہ کے اندر پونا پارا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں اللہ نے اس آیت کو رکھا ہے اب میں دیوبندی تحریک یہ فی سبیل اللہ جمت علماء فی سبیل اللہ عرس کرنا فی سبیل اللہ چلا جانا اللہ کا راستہ ہم کہیں گے اللہ نے جہاں قرآن نے میں فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا وہاں اللہ نے فی سبیل اللہ سے کیا مراد لیا کیا دیوبند مراد لیا سمجھ رہے ہیں بات اگر جماعتی جھگڑا کریں گے ہم میں تبلیغی تو دیوبندی تو بریلوی تو زبیری تو اسدی تو مدنی جھگڑا یہ نہیں کلام پاک کا دسواں پارا سور توبہ اور کلام پاک کے دسویں پارے کا سلس کے جہاں پر ایک تہائی حصہ ختم ہوتا ہے یہ آیت اس آیت میں زکات کے مصرف کو بیان کیا گیا اور کرتے ہوئے اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جس لفظ کو ہم اپنی تحریکوں کے لیے چلے کے لیے چار مہینے کے لیے عرس کے لیے قبالی کے لیے دہشت گردی مخالف کانفرنس کے لیے مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے فی سبیل للہ چندہ وصول کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں فی اللہ دو فی سبیل اللہ دو دیکھو جو لفظ کے لیے کلام پاک میں جو معنی بیان کیا گیا اس سے ہٹ کر اگر کوئی معنی اور مطلب بیان کرے گا وہ لکھ کر رکھ لے آخا نے کہا کل یہ ہو بو کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے میں نے آپ کو قرآن بتایا میں نے آپ کو فتح رضویہ نہیں بتایا میں نے اشرف علی کی کتاب نہیں بتائی میں نے یوسف بابا کی تحریر نہیں بتائی میں نے قرآن بتایا قرآن کا دسواں پارا سورہ تاوا اور کلام پاک کے دسویں پارے کا سلوس ان صدقات للفقراء وہاں وفی سبیل اللہ کا لفظ آیا کہ صدقہ خیرات زکات فی سبیل اللہ دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک فی سبیل اللہ سے صرف جہاد برات لیا گیا ہے ہر عالم امام مالک نے لکھا امام شافی نے لکھا امام ابو حنیفہ نے لکھا امام احمد ابن حمل نے لکھا سفیان سوری نے لکھا اور قدیم علماء نے لکھا سلف علماء نے لکھا جدید علماء نے لکھا کیا لکھا کہ فی سبیل اللہ ترجمہ کیا اللہ کا راستہ اللہ کے راستے سے کیا مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی قیانت کرے گا میں عرس کو بلا کر کہوں فی سبیل اللہ وہ جماعت کو بلا کر کہے فی سبیل اللہ یہ قرآن کے اندر قیانت ہے اور قرآن میں قیانت کرنے والا جہنمی کتا ہے اگر میری بات کا یقین نہ ہے یہ جو تحریر ہے کہ جو فی سبیل اللہ سے مراد صرف جی ہاتھ سبیل علماء نے لکھا ان کو معلوم ہے اللہ کا راستہ جب کہا جائے گا اللہ کے راستہ کہنے میں وسط ہے یہ جو تم آئے ہو اللہ کا راستہ مدرسے میں پڑھنے والا اللہ کا راستہ حدیث یہ علماء کو معلوم ہے انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ اگرچہ فی سبیل اللہ کے معنی میں وسعت ہے یعنی کشادگی ہے لیکن فی سبیل اللہ کا محمل اور فی سبیل اللہ کہا جائے گا اس کا مطلب صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے میں نے اس پرچے کا زیرکس کرا کر باہر لگایا ہے اگر آپ کا عرس والا علامہ آپ کی جماعت والا متقی اگر آپ کا دیوبند کا کوئی عالم فی سبیل اللہ سے مدرسہ مراد لیتا ہے یا ایک تبلیغ مراد لیتا ہے یا عرس مراد لیتا ہے اسے موبائل میں پکڑیے اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیے کہیے کہ یہ جو علماء کے اخبار ہیں امام تحوی نے کہا ام اربا نے کہا وہ صحیح ہیں یا تم صحیح ہو پوچھو بہرحال فی سبیل اللہ چونکہ زکات کے مصرف میں سے ہے میں کسی جماعت کو چھیننا اور تحریک سے الجھنا میرا مقصد نہیں تھا فی سبیل اللہ زکات کے مصارف میں ہے اور یہ مصرف میں نے بیان کیا کہ اس سے مراد صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف جہاد ہے اس کے علاوہ اور کوئی معنی لینا جائز نہیں نہ صرف میں نے حوالہ دیا ہے آپ کے گھر میں ہندی تفسیر ہوگی انگریزی تفسیر ہوگی انٹرنیٹ ہوگا میں نے حوالہ بیان کیا وہاں فی سبیل اللہ سے علماء کرام کیا مراد لیتے ہیں اور کیا چیز اللہ کا راستہ کہہ کر مراد لیتے ہیں آپ وہاں جا کر تحقیق کر لیں بہرحال زکوٰۃ ایمان و اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے اس کے سمجھنے میں سمجھانے میں ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہ کرے اور ہر آدمی اپنی جگہ پر عالم بننے اور مفتی بننے کی کوشش نہ کرے ارے جی تراوی چھٹے تو کیا ہوا جی ادمیاں کلمہ نہیں سو مر رہی نا اس قسم کے جملے دین اسلام میں استعمال نہ کریں زکات میں استعمال نہ کریں تمہاری جوڑو کے سامنے نہیں چلتا اولاد کے سامنے نہیں چلتا گلی کے کتے کے سامنے نہیں چلتا اسلام کو گلی کے کتے سے حقیر نہ سمجھو اسلام بہرحال بہت بڑی چیز ہے اس کی عظمت کرو علماء سے پوچھ کر زکات کے جو مسائل ہیں ان کو جان کر زکات کو ادا کرو میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات عرض کی تھی ان مسائل کو نکالنے والے ہمارے ائمہ کرام ہیں ہمارے بزرگان دین ہیں اللہ نے ان کو دین میں اتنا تبکو دیا تھا اور دین میں ان کو اتنی سمجھ دے رکھی تھی کہ اللہ اکبر ایک حلال و حرام کی تمیز کرنے والے اور دوسرے تقوی کے اپنانے والے اور جب کوئی آدمی متقی بنتا ہے اور جب کوئی آدمی اللہ والا بنتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی فراست اور اس کی چالاکی کو بڑھا دیتے ہیں وہ کسی جماعت اور کسی تحریک کا غلام ہو کر نہیں رہتا اور کسی آدمی کا دامن پکڑ کر دم پکڑ کر جنت کی باتیں نہیں کرتا وہ کسی نورانی مسجد ظلمادی مسجد کا وہ غلام نہیں ہوتا وہ اسلام کا غلام ہوتا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے جب آپ نے تقوی کی راہ کو اپنایا جب آپ نے اللہ کے راستے کو اپنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ فراست دی وہ فراست دی کہ دنیا ششدر ہو کر رہ گئی ایک عورت آئی مجمع بیٹھا ہوا تھا اور وہ سوال حیا کا سوال تھا وہ پوچھ نہیں سکتی تھی اس نے سیب کو کاٹا اور دے دیا اب بتائیے کوئی آدمی مجھے سیب کو کاٹے گا اور دے گا میں جزاک اللہ کہہ کر جیب میں ڈالوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ افطاری کے لیے اس نے مجھے دیا ہے لیکن تفقو اور فراست ایمانی کس کو کہتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نچلے حصے سے سیب کو کاٹا وہ سفید حصہ اٹھا کر دے دیا سیب جب کٹتا ہے اور اس پر کچھ وقت لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس پر سرخی اور پیلا پن پیدا ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا زمانہ تھا پرہزگاری کا عورتوں کے اندر شرم کا حیا کا آج کی عورت کی مٹی کو دیکھتی آج کی عورت کی سولہ سینٹی میٹر کی چولی کو دیکھتی اللہ کی قسم وہ پیٹرول ڈال کر آگ لگا دیتی جو عورت ابو حنیفہ کی محفل کے اندر مسئلہ سیب کو کاٹ کر پیش کر رہی ہے کہا حضرت سے پوچھا حضرت کیا ماجرا سیب آیا سیب گیا عورت شکریہ جزاک اللہ کہہ کر چلی گئی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اصل میں وہ اپنی ماہواری کا مسئلہ پیش کر رہی تھی اور وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ میری ماہواری کے آخری دن ہیں اور اس وقت جو ماہواری کا خون آ رہا ہے وہ سرخ کے ساتھ کچھ پیلا پن بھی اس میں ہے کیا میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں یہ مسئلہ اس نے پوچھا تو میں نے سیب کو کاٹ کر سفید حصہ دے دیا اور میں نے اسے بتا دیا کہ جب تک سفید نہ ہو جائے جب تک خون کا رنگ سفید نہ ہو جائے اور پھر پوری طریقے سے خون بند نہ ہو جائے اس وقت تک تو نماز نہیں پڑھ سکتی پوچھنے والے نے یوں پوچھا اور جواب دینے والے نے یوں جواب دیا یہ سب کب آئے گا ہم دین کے تابع ہوں گے اللہ کے بات مانیں گے نبی کے غلام ہوں گے اسلام کے عاشق ہوں گے ہم ایک ایک جھنڈا پکڑ کر ایک ایک آدمی کا مسل پکڑ کر اس کی پکڑی پکڑ کر لٹکیں گے خدا کی قسم یہ فراست آ نہیں سکتی اور جب کوئی حق کے راستے میں چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ آزمائی سے ڈالتے ہیں وہ کتنوں سے گزرتا ہے وہ کانٹوں سے گزرتا ہے آپ حق بات کہہ کر تو دیکھیے آپ کو پتا لگے گا کہ آپ نے کیا کہہ دیا کوئی جرم کر دیا کوئی خطا کر دی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حق کے دیوانے تھے حق پرست تھے کسی ایک مسئلے کے کسی ایک مکتب فکر کے پیچھے جانے والے نہیں تھے ایک جھنڈا چڑھانے والے نہیں تھے شخصیت پرست نہیں تھے کسی تحریک کے دیوانے نہیں تھے آپ پر ہزاروں آزمائشیں آئیں تو جب ہر آزمائی سے آپ پاس ہو گئے اور اس سے آپ گزر گئے آخری چال یہ چلی کوفہ والوں نے ایک بازاری عورت کو تیار کیا بازاری عورت کو کہا تم اتنے ہزار دینار درہم لے لو اور کہو ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ نے میرے ساتھ رات کو منہ کالا کیا ہے بدکاری کی ہے تو چنانچہ وہ عورت نے بھرے بجوے میں کہہ دیا وقت کے بادشاہ کو تلاش تھی الزام کی اور قصور کی عورت اقرار کرنے والی تھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اس جو ہے قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا جہاں زامیوں کو قید کر دیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ پہچانتے ہیں جو آدمی متقی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے وہ میتھ الخرجا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے غیب سے راستے نکالتے ہیں قربان جائے ابو حنیفہ تیری حراست ایمانی پر تیری چالاکی پر ابو حنیفہ کا قید جو ہے قید میں ڈال دیا گیا جرم کو ثابت کر دیا گیا عورت نے اقرار کر لیا اور آپ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں لیکن ابو حنیفہ راتوں رات اس قید سے رہائی کا ذریعہ پا لیتے ہیں تقوی کے راستے سے فراست ایمانی سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیسے جیل سے رہا پاتے ہیں بہت ہی عجیب و غریب اور دلچسپ منظر ہے سننے اور دیکھنے کے لائق ہے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کا فریضہ صحیح سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ اس فریضے کو قبول فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے برکات سارے عالم پر مرتب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین